ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي صبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه أن يعلمه علماء بني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وتعا وأقوم قيلاً إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا عزیز بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زندگی آپ کے گزرے ہوئے ایام شب و روز اس کا بیان چند جمعات سے چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے چالیس سال اور کچھ دن اوپر کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا اور پہلے تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی پھر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو مضبوطی عطا فرمائی اور پھر ایسی کیفیت ہوئی کہ وہی کے انتظار میں آپ کا شوق آپ کا انتظار اور قرآن کریم کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت یہ بڑھتی چلی گئی آپ کو ذمہ داری سونپ دی گئی کہ اب آپ نے پوری انسانیت کو ڈرانا ہے آپ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نمائندے ہیں پیغمبر ہیں پیغمبر فارسی زبان کا لفظ ہے رسول عربی زبان کا لفظ ہے رسول کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی اپنا قاصد ایلچی پیغام دینے والا بنا کر کسی کو بھیجے جو پیغام دینے والا ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں قاصد کہتے ہیں اس کو عربی میں رسول کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو پیغمبر کہتے ہیں کسی کا پیغام لے کر جانے والا رسول خاص لوگوں کے لیے لفظ منتخب کر لیا گیا اس لیے اب اس کا عام استعمال جائز نہیں ہے رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ چلایا تھا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل کی اور اب آپ کی نبوت اور رسالت کو عالمگیر بنا دیا اور آپ کو کہا کم فنزر اب اٹھو اور ڈرانے کا کام کرو ربا کا فقبر و سیاب کا فتحر فہجر پھر کچھ آگے تعلیمات کے دعوت کے میدان میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بڑائی کا خیال رکھنا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نبوت کی زندگی دعوتی زندگی جہادی زندگی کو اگر ہم گہرائی کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا پہلو بھی یہی نظر آتا ہے کہ ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑائی کا خیال رکھا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو بطور نمونہ پیش کیا تو ان کا یہ بیان ذکر کیا ربه اسلم جب رب العالمین نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے جواب میں کہا اسلم تو رب العالمین میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار بن گیا منا ہے سارے انبیاء اول العظم پیغمبر ان کی دعوتی زندگی آنے والی مشکلات پھر ان کے ساتھیوں کا صبر اور ان کے ساتھیوں پر آنے والی تکلیفیں اذیتیں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے ربا کا فکبر رب کی بڑائی کا خیال رکھنا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اب ڈرانا شروع کر دو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھ کے ڈرانے کا فریضہ سر انجام دیا یہ آگے آنے والے تیئیس سال اسی فریضے کی ادائیگی میں گزرے اب کی نبوت و رسالت کی زندگی دو حصوں پر ہے ایک مکی حصہ ہے ایک مدنی حصہ ہے سب سے پہلے مکی حصہ اور وہ تین مرحلوں پر تین طرح کے حالات پر مشتمل رہا ہے سے دیکھا جائے تو ہر ایک مرحلہ دوسرے سے مختلف ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت اور دعوت دینے کا اسلوب ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے اپنے سب سے پہلے خفیہ طور پہ دعوت کا کام شروع کیا کس انداز میں رشتہ دار بھی تو تھے بڑے بڑے پیار کرنے والے تھے بلا چچا ابو طالب کون سا تھوڑا پیار کرتا تھا لیکن نہیں یہ فطری بات ہے کہ آدمی کہ جن سے قریبی تعلقات ہوتے ہیں جن سے قریبی دوستی ہوتی ہے جن سے اپنی عملی زندگی کے اندر وقت گزارا ہوتا ہے ان سے معاملات مختلف ہوتے ہیں نسبی اور خاندانی اور خونی رشتوں کے مقابلے میں سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس دعوت کو پہنچانے اور اس دعوت کو پیش کرنے کا کام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا ہے دوسری طرف چونکہ یہ ایک پہلے پہل کو آپ بہت زیادہ پریشان حتیٰ کہ بخار میں مبتلا ہوئے اور جب آدمی کی کوئی اس طرح کی ذاتی کیفیت ہوتی ہے تو وہ گھر والوں کے سامنے جاتی ہے لہذا اس حوالے سے دیکھا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رشتہ دار خاتون کے سامنے نہیں بلکہ سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا ہے دعوت کو پیش کرنے سے پہلے واقعہ وہ سمجھ چکی ہیں اور اس کی شہادت اور گواہی اپنے رشتہ دار ورکا بن نوفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی وہ سن چکی ہیں لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے اپنے گھر سے آغاز کیا ہے یا اپنے سب سے قریبی دوست سے آغاز کیا ہے اس لیے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی فضیلت کو بھی ماننا پڑے گا اور دوسری طرف آپ کے سب سے زیادہ پیارے اور سب سے قریبی دوست جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی ماننا پڑے گا اللہ اکبر یہ چوبیسواں پارہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے شروع میں فرماتے ہیں اللہ جی جا اب صدق و صدہ کا بھی وہ جو سچ لے کر آیا وہ صدہ کا بھی اور وہ جس نے سچ کی تصدیق کی اولئیکہم المتقون یہ تقوی والے لوگ ہیں اس کی تفسیر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ذرا سنتے ہیں تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ جو بھی سچ اللہ رب العالمین کی طرف سے دین کی دعوت لے کر جانے والا اور اس دعوت کی تصدیق کرنے والا ہے دونوں اس کے مصداق ہیں کہ تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فہم اور ان کی بزرگی کے پیش نظر سب سے پہلے اس کا مصداق کون ہے تو صحیح بخاری کے اندر ان کا بیان موجود ہے کہتے ہیں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب آپ تو وہ ہیں جن کے متعلق رب العالمین نے فرمایا اللہ اللذی جا سن کے وہ سجا آپ وہ ہیں کہ سب سے پہلے سچ لانے والے امام الانبیاء تھے تو سب سے پہلے سچ کی تصدیق کرنے والے آپ تھے سب سے پہلے آپ نے اس انداز میں دعوت کا کام کیا ہے اپنے گھر سے اپنی زوجہ سے ہماری ماں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اپنے سب سے قریبی دوست جو آپ کی زندگی کو بہت قریب سے سارے معاملات میں جانتے تھے سو ان ان سے کے سامنے اس دعوت کو پیش کیا اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہادت ذرا سنیں آپ نے آخری ایام کے اندر یہ بات کی تھی کہا میں نے جس کے سامنے بھی اپنا یہ امر پیش کیا اس سے مراد امر نبوت میں نے جس کسی کے سامنے بھی اپنا یہ امر نبوت پیش کیا ہے اس نے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور غور فکر کیا ہے ہچکچایا ہے معاملات کے اندر اس گڑبڑ ہوا ہے لیکن سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہی میں نے ان کے سامنے پیش کیا فوراً مان لی وہاں سے دعوت کا آغاز ہوا اور اب دعوت آگے تین سال تک اس انداز میں چلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا آپ خفیہ طور پہ جس سے قریبی تعلق ہوتا جو بندہ قابل اعتماد ہوتا اس کے ساتھ مجلس کرتے اس کے سامنے اپنی نبوت کا ذکر کرتے اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا کلام سناتے لہذا اولین جو مسلمان ہونے والے ہیں ان میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف آپ کے منہ بولے بیٹے آزاد کردہ غلام تھے اس وقت منہ بولے بیٹے تھے کون زید بن ہارسا رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے کزن بیٹوں کی طرح جن کو پال رہے تھے جن کا خیال رکھتے تھے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں اور اب آگے اسلام کی دعوت کا ذرا انداز دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعوت پیش کی دعوت کو قبول کیا اور پھر قبول کر کے ساتھ ہی ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے آگے عبد الرحمان اشرا مبشرہ میں سے ہیں زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد ہیں اور ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں اسما رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر تھے ان کے داماد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد ہیں لیکن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ بعض دیگر صحابہ مثلا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بعض چند اور نام یہ بڑی بڑی بزرگ ہستیاں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئی تقریباً ساٹھ لوگ مختلف روایات کے مطابق بعض نے تینتالیس لکھے ہیں بعض نے پچاس ترپن لیکن مختلف روایات کو سامنے رکھا جائے تو البدایہ ون نہایا اور اسی طرح جو بڑی بڑی موتبر تاریخ اور سیرت کی کتب ہیں ان کے حساب سے کل تعداد جو اس وقت ان تین سالوں میں مسلمان ہونے والوں کی ہے وہ ساٹھ تک پہنچ جاتی ہے یہ خفیہ طور پہ دعوت تھی فردن فردن ایک ایک بندے کو مل رہے ہیں ابھی تک کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا اس مکہ میں جس کو نبوت مل جائے کوئی اعلان نہیں کوئی لٹریچر نہیں ہے کچھ نہیں یہ فردن فردن دعوت ہے اور دعوت کے اندر محنت ہے پھر آگے صحابہ کی محنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں انداز اپنے صحابہ کو ارے ارکم آج کل بڑا مشہور نام بن چکا ہے لوگ سکولوں کے نام بھی رکھتے ہیں یہ دار ارکم سب سے پہلا نبوی مدرسہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ کے ایک سائیڈ پہ پہاڑوں کے اندر ان کا گھر تھا عام لوگوں کی آمد و رفت اس طرف نہیں تھی سو حکمت کے پیش نظر آپ نے اپنے معاملے کو ابھی تک چونکہ خفیہ رکھا تھا اور تربیت کے لیے اور دعوت دینے کے لیے سکھانے کے لیے پرسکون اور پر امن ماحول کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کا انتخاب کیا اللہ رب العالمین نے یہ شرف ارکم رضی اللہ عنہ کو بخشا کہ ان کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور دوپہر کے وقت صحابہ چپکے چپکے وہاں جمع ہوتے جو جو مسلمان ہو جاتے وہاں آتے آپ ان کو اللہ رب العالمین کا کلام سناتے تھے قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی میرے عزیز بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ذرا غور سے دیکھیں آپ اپنی نبوت کو پیش کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے اور یہ ذمہ داری میری لگائی ہے کہ میں اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم تم تک پہنچا دوں یہ نہیں کہ آپ نے اس نبوت اور رسالت کو بطور عہدہ بطور منصب متعارف کروایا ہے نہیں بطور ذمہ داری متعارف کروایا ہے میرے بھائیوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تربیت کے مطابق ہم دیکھیں تو عہدے کچھ نہیں ہوتے یہ عہدہ عربی کا لفظ ہے عربی لغت کے مطابق اس کا معنی بھی ذمہ داری ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں آج کل عہدے یہ اپنی شہرت اور اپنی بڑائی کا ایک نشان بن گئے ہیں اور نہیں میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منصب اپنا عہدہ بتاتے ہیں لیکن کس لیے اپنی ذمہ داری بتانے کے لیے کہ بھائی میری یہ ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری لگانے والا رب العالمین ہے اور رب العالمین نے جو اس وقت صورتیں نازل کی ہیں ان کو غور سے پڑھ کر دیکھیں قرآن کریم کا تعارف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تعارف ہے اور نبوت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا تذکرہ ہے جو راجہ ترین قول ہے اس کے مطابق سورہ المدثر کے بعد سورہ اشوارا کی کچھ آیات کا نزول ہوا ہے اس میں سے چند آیات میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام حکیم میں ابتدا یہاں سے کرتے ہیں وہ رب العالمین جو آپ کے سامنے مٹھی بھر سے ہبا بیٹھے ہیں ان کو کیا پیغام سنایا جا رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے یہ بیٹھ کے بنایا ہوا کلام نہیں ہے یہ خود ساختہ کوئی نظریہ نہیں ہے یہ کوئی گڑانتا اور منہج نہیں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے نازلہ بہ روح الامین پوری سند کلام اللہ کا اس کو لائے ہیں جبریل امین اور کہاں اللہ قلبکہ اس کے نزول کا منبع اور سرچشمہ آپ کا قلب اطہر ہے آپ کے دل پر اور ذمہ داری کیا ہے یا باری المنظرین آپ کے دل پہ رب العالمین نے اپنے کلام حکیم کو اتارا ہے تاکہ آپ آگے ڈرانے کا دعوت دینے کا فریضہ ادا کرنا شروع کر دیں کوئی مشکل نہیں بلسان عربی مبین ایسی واضح عربی زبان کے اندر ہے سرن میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ عربی زبان کا انتخاب کیوں ہوا قدیم ترین زبانوں میں سب سے قدیم زبان عربی زبان ہے ہزاروں سال تک صرف محفوظ ہی نہیں تھی بلکہ وہ دن بدن ترقی کرتی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے نا اس دور کو اگر دیکھا جائے تو عربی فصاحت و بلاغت میں اور عربی زبان کی پختگی میں اور فنون لغت میں یہ سب سے زبردست دور تھا اور باقی بے شمار زبانیں وہ دنیا میں آئیں اور ختم ہو گئی نام و نشان ان کے مٹ گئے حتیٰ کہ آج ہم چیلنج سے کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت نصرانیت اپنی اصل زبان میں آنے والی کتاب تو دور کی بات ہے وہ زبان بھی دنیا میں ثابت نہیں کر سکتی سبحان اللہ عربی زبان یہ ساری زبانوں سے زیادہ مضبوط گرامر رکھنے والی ساری زبانوں سے زیادہ مضبوط ادب رکھنے والی ساری زبانوں سے زیادہ مضبوط بیان رکھنے والی سو رب العالمین نے اس زبان کا انتخاب کیا اور ساری زبانیں یاد رکھو آج بھی آج بھی یہاں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بزرگ موجود ہیں آج بھی دنیا کے اندر گرامر کے حساب سے عربی کے مقابلے میں کوئی زبان نہیں اس زبان کا انتخاب کیا اور کیا لفظ کہے بے لسان عربی مبین واضح کرنے والی آسان سی عربی زبان کے اندر آج ہمارا نوجوان آج ہمارا بزرگ آج ہمارا بچہ قرآن کریم کو مشکل سمجھ کے بیٹھ گیا ہے بھائی یہ سب سے آسان ہے اور اس کے یاد کرنے میں بھی آسان ہے سمجھنے میں بھی آسان ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کتاب سینوں میں محفوظ ہے وہ قرآن ہے اور سب سے زیادہ جو آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے اور سب سے زیادہ جس پر لکھا گیا ہے چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر قرآن ہے سمجھنا آئے اس پر لکھا جاتا ہے کیسی فضول بات کرتے ہیں ہاں عالم کا کام ہے العلماء واراسات الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری شروع شروع کے کے وقت میں یہ لگی ہے لتکون من تاکہ ڈرانے والے ہوں سو آج بھی ایک ایک عالم دائی کی ذمہ داری وہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام لے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جو اس کا بیان ہوا جو اس کی تشریح ہوئی اس کو لے کر لتکون من المنظرین کی ذمہ داری پوری کرنی شروع کر عالم کی ذمہ داری پنچانا اور آگے سمجھانا اور بیان کرنا ہے اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے اٹکل پچو لگانا نہیں سے آپ کی دعوت کھڑی ہوئی ساٹھ کے قریب تک لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اب اللہ رب العالمین کی طرف سے جیسے ہی حالات خفیہ طور پہ خبریں نکل چکی تھی کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنا عقیدہ بدل چکے تھے مختلف قبائل میں لوگ تھے مختلف گھرانوں کے لوگ تھے سو یہ خبر نکل گئی کہ بھائی ایک ایسا شخص ہے جس نے اس اس منصب کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ نبی اور رسول ہونے کا اعلان کرتا ہے اور سب جانتے تھے کہ وہ کون ہیں آپ کا کردار آپ کی چالیس سالہ بلکہ تین اس میں مزید جمع کر لیں تنتالیس سالہ زندگی بالکل روزے روشن کی طرح ان کے سامنے تھی کوئی آپ کے کردار پر داغ دھبا نہیں تھا کوئی آپ کے کردار کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا تھا کوئی آپ کی عقل و فہم اور آپ کی حکمت و دانش کو متون نہیں کر سکتا تھا سو اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے بھی کئی لوگ آئے ہیں جو آتے تھے بڑی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے سمجھاتے اور چلے جاتے سو یہ بھی اسی طرح ہی ہوں گے اس لیے کوئی ایکشن نہیں ہوا اب حکم کیا آیا اشیرتک الاقربین اور اس سے پہلے تین دفعہ موسا علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں نازل ہو چکا تھا علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو سب سے زیادہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے ان کے احوال ذکر کیے گئے ہیں بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے سو میرے محترم بھائیوں اب آنے والے حالات بھی واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پڑھا دیے گئے تھے پریشان نہیں ہونا سامنے موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا واقعہ فیرون کا ظلم کافروں کی تقزیب ان کی طرف سے آنے والی شدت ساری چیزیں اپنے سامنے رکھ لینی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن سے ہی بتا دیا تھا کاش کہ میں اس وقت طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی آپ کو تو پہلے دل سے ہی بتا دیا گیا تھا میرے عزیز بھائیوں اب حکم یہ ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے یہ صفحہ پر دعوت دینے کا واقعہ بعد کا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے قریبی رشتہ دار بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا بنو عبد مناف بہت بڑا آدمی گزرا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی نسل پر جائیں تو وہ آپ کا دادا ہے عبد مناف اس کا نام تھا اس کے چار بیٹے تھے ان کے آگے یہ دو خاندان تھے تو یہ حالانکہ دو اور بھی تھے لیکن ان کی آپس کے اندر کرابت ایک دوسرے سے جوڑ ایک دوسرے کے حلیف ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ تامن یہ ان کے معاملات اکٹھے تھے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو خاندانوں کو جمع کیا اور بات آپ شروع کرنے ہی لگے ہیں سگا چچا ابو لہب کسی بھی کافر کا قرآن کریم میں نام نہیں ہے جی فرون وہ فرون نام نہیں ہے وہ ایک عہدے کا نام ہے لیکن یہ ایک ایسا ملعون کافر ہے جس کا اللہ رب العالمین نے نام لیا اور نام کے ساتھ اس کو کی اس کی وجہ یہ تھی جو میں ابھی بیان کرنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بات شروع کی یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا چپ ہو جاؤ خیر سردار تھا کہنے لگا ابھی چپ ہو جاؤ بس اس سے زیادہ بات نہیں کرنی کیوں کہ یہ بات سمجھتے ہو یہ تیرے دو چھوٹے سے خاندان اس بات کو اگر قبول کریں گے تو کس کس سے لڑائی کریں گے سارا عرب مل کے تمہیں ختم کر دے گا اور یاد رکھو اگر ایسا ہو گیا تو پھر آنے والے وقت میں لوگ کہیں گے ایک خاندان میں ایسا بندہ آیا تھا جس نے اپنے دو خاندان ختم کروا دیے نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے پیش نظر اختلاف کھڑا ہو گیا آپ خاموش ہو گئے میرے بھائیوں یہ بھی ایک دعوت کی حکمت ہے یہ نہیں کہ لوگ بک بک کر رہے ہوں اور آگے سے آپ پر بہتان اور الزام اور قرآن کریم کو نشانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ اور آپ وہاں بھی اپنی بات ہی ڈٹائی سے نہیں یہ حکمت نہیں حکمت یہ ہے کہ اس وقت کو ذرا پڑھیں غور سے سمجھیں پھر اس کا حل نکال کے دوبارہ نئی حکمت عملی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس سے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ سارے قریش کے قبائل کو صفا پہاڑی کے پاس بلا لیا کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور اعلانیہ طور پہ ان کو بلایا بلا کر سارے قبائل بڑے بڑے سردار بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھل مکھلا ان کے سامنے بات اور پہلے تمہید یہ ذکر کی لوگوں مجھے جانتے ہو کہا ہاں جی جانتے ہیں کیسا پایا ہے سارے بیک زبان کہہ رہے تھے ما جربنا علی کا اللہ صدقہ او بھائی ہم نے تو اتنے لمبے وقت میں آج تک سچ کے علاوہ کوئی تجربہ ہی نہیں کی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ انسان کے ساتھ کاروبار کے اندر لین دین کے اندر خاندانی معاملات کے اندر رشتہ داری کے اندر دوستی کے اندر جس شخص نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا کیا وہ اتنا بڑا جھوٹ رب العالمین کے متعلق لا سکتا ہے اور وہ بھی بیت اللہ کے پاس مسجد حرام میں اس حرم والے حرم والی جگہ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو ان کے سامنے کھڑا تھا لیکن میرے بھائیوں ہدایت اس کو ملتی ہے جو غور فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے جو بندہ سوچتا نہیں ہے ہدایت نہیں اس کو ملتی آپ نے پہلے یہ تمہیز ذکر کی پھر کہا مجھے یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہو کر تمہیں تباہ کر دے گا مانو گے کہنے لگے ہاں بالکل ہم یقین کریں گے ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے صادق اور امین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں اور اس موقع پر آپ نے یہ الفاظ صحیح سند کے ساتھ یہ آپ کے الفاظ جو اس وقت کے ثابت ہیں وہ یہ ہیں آپ نے لوگو لا الہ الا لا کہہ دو تفلے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا اور آخرت میں فلا پا جاؤ گے تم لے حل عرب اس کے ساتھ عرب کے بادشاہ بنو گے وہ تدین حل اجم اور اس کا نتیجہ پھر آگے آخر میں یہ نکلے گا کہ اجم میں جو مانے گا سو مانے گا نہیں تو دیں گے اکبر یہ دعوت آپ نے پیش کر دی لا الہ الا اللہ ہر مسلمان پڑھتا ہے مسلمان بچہ پڑھتا ہے کیا مانا تھا اس کا کہ دنیا کے اندر ربوبیت صرف رب العالمین کی ہے ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہر چیز کو چلانے والا مدبر الامور صرف رب العالمین ہے جب سارا کچھ کرنے والا رب العالمین ہے تو عبادت کا حقدار بھی صرف رب العالمین ہے کہا لا الہ الا اللہ لا نفی جنس ہے جس کے ساتھ ہر طرح کے معبود کی نفی کر کے کہا صرف اور صرف عبادت کے لائق رب العالمین کی ذات ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں مانا جائے گا وہی طوفان وہی باتیں جو فرون اور اس طرح بڑے بڑی قومیں بڑے بڑے لوگ کیا کرتے تھے اب یہ آگے آنے والے ایام میں وہ طوفان ہے جس کا سامنا تھا تھا ایک تو یہ کہ ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہو کر ہم میں کوئی نبی نہیں اور یہ ٹھیک ہے کردار اچھا ہے شخصیت بھی بڑی ہے ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن کوئی مالی طور پہ کوئی سیاسی طور پہ سٹیٹس تو نہیں ہے سو یہ مالی اور سیاسی سٹیٹس ہو تو پھر بڑے عہدے ملتے ہیں ہاں یہ دنیا کے عہدے تو ملتے ہیں لیکن نبوت اور رسالت رب العالمین کا انتخاب ہے لگے ہم نہیں مانتے ایک یہ وجہ تھی انکار کی دوسرا یہ کہنے لگے کہ بھائی اتنے بڑے بڑے عرب کے کے چوٹی لوگ ہمارے باپ دادا اتنے جو نسل در نسل گزرے ہیں ہم یہی کام دیکھتے آئے ہیں یہی کام ہوتا رہا ہے یہ بتاؤ کہ وہ سارے بے وقوف تھے غلط تھے فرون نے بھی یاد رکھو یہی اعتراض سب سے پہلے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کر دعوت دی نا تو سورہ المومن ذرا اٹھا کر دیکھو پچیسویں پارے میں معاف کرنا چوبیسویں پارے میں کیا بیان تھا کہ جناب ہمارے جو اتنے پہلے بڑے بڑے ابا اجداد گزرے وہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے کہا کہ اللہ رب العالمین ان کے متعلق بہتر جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حکم آ گیا بما و آرزان المشرقین ان مشرقین سے منہ موڑ کر جو حق آ رہا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان کرتے جاؤ سو پھر آپ دلائل کے ساتھ کبھی آپ نے کسی کافر کو اوے کافر یہ کہہ کر نہیں بلایا کبھی آپ نے کسی کافر کی شخصیت کو نشانہ نہیں بنایا کبھی آپ نے کسی کے متعلق سخت اور ترش زبان کا استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ چیزیں اس کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو بیچارہ کھوکھلا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سب سے بڑا علم اللہ کی طرف سے آنے والی وہی تھی اور دلائل کا انبار تھا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ حقیقت کے عین مطابق تھا سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلی دلائل دے کر نقلی دلائل دے کر انبیاء کے واقعات ان ان کے کے سامنے بیان کر کو ہر طرح سے لاجواب صورتیں اٹھا لو دو باتیں بڑی شدت سے نظر آئیں گی ایک یہ تھا کہ جناب ہمارے ابا اجداد ان کی پوجا کرتے تھے آپ کہتے ہیں سارے ہی نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور اس میں ایک بنیادی دلیل انہوں نے یہ بنا رکھی تھی یہ ہمارے آبا و اجداد کی تو ہی نے ہم اس کو قطر برداشت نہیں کریں گے اچھا کریم کی طرف سے کہا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسدہ بما تو حکم کے مطابق آگے کھول کے کہتے کہا بھی بتاؤ اگر وہ جاہل ہوں دیکھیں نا اگر باپ جاہل ہو تو جاہل باپ کا علم رکھنے والا بیٹا اس کی پیروی کرے گا باپ کا دماغ خراب ہو جائے تو کیا بیٹا اس کے پیچھے چلے گا یہ کیسی عجیب بات ہے جی باپ دادا ایسے کرتے تھے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے پھر کہا کہ رہ گئی یہ ان کی ان ان بتوں کی بزرگی اور چونکہ یاد رکھیں انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے پتھر کے لکڑی کے حتیٰ کہ کھجور کے بت بھی بنائے ہوئے تھے صحیح مسلم کے اندر واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھتے اور کبھی کبھار ایسے ہوتا کہ زمانہ جہلیت باتیں شروع ہو جاتی صحابی صحیح مسلم میں واقع ہے وہ بیان کرنے لگا لگا کہنے جی ہم کیسے تھے خود کہہ رہے ہیں ہم کیسے زمانہ جہلیت میں بے وقوف تھے میں سفر میں جا رہا تھا کھجوروں کا ایک بت کھجور نا کوٹ کوٹ کے اس کا میں نے بت بنایا ہوا تھا راستے کے اندر میرا کھانا زیادہ راہ ختم ہو گیا مجھے بھوک لگی میں اپنا رب کھا گیا صحیح مسلم میں واقعہ موجود یعنی وہ خود اپنے آپ پر تعجب کرتے تو الغرض انہوں نے یہ سارا سلسلہ بنا رکھا تھا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کی کلی کھول دی کہا یہ بتاؤ اور جن کو تم پوچھتے ہو ان کا حال تو یہ ہے ان کے سامنے کھانے تم رکھتے ہو تبرک کے لیے اور اس پہ مکھی بیٹھتی ہے مکھی تھوڑا سا غیر معمولی کھانا لے کر جاتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے تمہاری یہ جو جن کو تم پوچھتے ہو نا یہ اس کا اٹھایا ہوا مولی سا کھانا واپس نہیں لے سکتے کہا طالب والمطلوب یہ طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا گیا ہے دونوں ہی کمزور ہیں بیکار ہیں الغرض ان کے عقیدے کا رد دلائل کے ساتھ اور میرے محترم بھائیوں دائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دعوت میں دلائل ہونے چاہیے شور شرابا کیچڑ اچھالنا دوسرے کو برا اوے تو ایسے ہے اوے فلانے ایسے ہے اوے یہ ہے وہ سب بیکار اور فضول طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ اسلوب نہیں دلائل کے ساتھ آپ اپنی دلیل پیش کریں اور کیا کہا جاتا ان البلاغ بڑے پریشان ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اتنے بڑے بڑے دلائل دیتا ہوں مانتے ہی نہیں نہیں کہا نبی پریشان ہونا ان البلاغ آپ پر صرف ذمہ داری پہنچانے کی طرف یہ کہ بھائی تم نے دنیا میں آئے ہو مرنا ہے مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونے پھر اس کے بعد تمہارا نتیجہ ہوگا پھر جزا اور سزا یا جنت یا جہنم اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہتے لوگ ایسی عجیب بات ہے آدم علیہ السلام سے لے کر بعد ہمارے جدے جدے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک پتہ نہیں سینکڑوں آئے اور گئے کوئی آج تک زندہ ہو کے آیا یہ تھا ان کے پاس اعتراض کہ یہ بتاؤ کوئی آج تک ان میں سے زندہ ہو کے آیا اللہ اکبر اس کا رد یہ دو بنیادی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ دو بنیادی عقیدے پیش کیے تو آگے جواب میں انہوں نے ان دونوں عقیدوں کا رد کیا تو اللہ رب العالمین نے دلائل کے انبار قرآن کریم میں لگائے یہ مکی صورتیں اٹھا کر دیکھ لو اس کے اندر ہمیں تو کا کا بات شرک کا رد جھوٹے معبودوں کی نفی ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کے دلائل اللہ کی قدرت اللہ کی خالقیت مالکیت ربوبیت رازقیت کے دلائل اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قیامت قیامت کی حقانیت اس کے دلائل انبیاء کے واقعات قوموں کے واقعات اور جو جو معاملات ہوئے اس کو بیان کر کے ایک طرف کافروں کو سمجھایا جاتا تھا دوسری طرف ایمان والوں کو تسلی دی جاتی تھی سات سال کا دور ہے میرے بھائیو اس میں بے پناہ ظلم بے پناہ اذیتیں کئی صحابہ کی اس میں شہادتیں اور دو دفعہ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت حبشہ اولا ہجرت حبشہ ثانیہ یہ ساری انہی سالوں کے اندر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافروں کی طرف سے بہت زیادہ نشانہ بنایا جاتا آپ کی شخصیت کو وہ ظالم نشانہ بناتے تھے کوئی کہتا جی یہ دیوانہ ہے نعوذ باللہ کوئی کہتا ہے جادوگر ہیں کوئی کہتے شاعر ہیں ایک ایک چیز کا رد قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے کیا کہ نہیں یہ شاعر بھی نہیں یہ جادوگر بھی نہیں یہ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں آؤ ان کے دلائل کا دلائل کا جواب دلائل کے ساتھ لاؤ سب سے بڑی ان کے سامنے جو سب سے بڑی دلیل رکھی جاتی تھی وہ قرآن کریم تھا کہ لاؤ اس قرآن کی یہ قرآن کریم یہ کلام ہے اللہ کا کلام ہے اگر کہتے ہو کہ یہ کلام صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کلام لے کر آؤ سات سال کا دور اسی طرح چلا اس میں ایک بات بڑی غور سے سمجھنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں دعوت دی پورا بنو ہاشم قبیلہ پورا بنو مطلب قبیلہ آپ کا مددگار تھا جن میں سے مسلمان ہونے والے سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو چند ایک تھے سب سے بڑا آپ کا سپورٹر آپ کا چچا ابو طالب تھا لیکن